محمد یعقوب شیخ صاحب علماء کرام مشائق عزام صدر مجلس وقابل صد احترام معزز سامعین کرام ختم نبوت وہ خوبصورت عنوان ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سجایا ہے یہ وہ عنوان ہے جس کو صحابہ نے پڑھ کے سنایا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ النبیین اللہ کے پیغمبر مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں حضرات جہاں تک بات ہے امام کائنات کی نبوت اور رسالت کی تو صرف آپ کی نبوت اور رسالت کا اکیلا اقرار وہ کافی اور شافی اور وافی نہیں ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ کا آخری نبی آخری پیغمبر نہ مانا جائے تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی انسان کامل مسلمان ہو سکتا نہیں جن کو امام کائنات سے محبت ہے اور عقیدہ ختم نبوت سے محبت ہے ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں جن کو عقیدہ ختم نبوت سے محبت ہے اور امام کائنات سے محبت ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ حضرات اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت و کردار کے اعتبار سے اخلاق کے لحاظ سے بلند و بالا بنایا ہے اور آپ کا کوئی مثل اور کوئی مثیل پوری انسانیت میں نہیں ہے جن کے متعلق شاعر اسلام شاعر رسول کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ کلم ترقت آئنی واچمل امین کلم تلی دن خلقت من كل قد خلقت کما تشاء ایک طرف امام کائنات کا وہ خوبصورت منظر دیکھو وہ حسین و جمیل چہرہ دیکھو جس کی نقشہ کشائی شاعر رسول نے کی ہے اور دوسری جانب مرزا غلام احمد قادیانی کا چہرہ دیکھ لو کہ جس کا ایک اشارہ ویسے ہی ٹوٹا ہوا تھا ایک طرف امام کائنات کے چہرے انور کو دیکھو شاعر رسول کہتا ہے میں نے مشاہدے کیے ہیں میں نے سفر و حضر میں میں نے جیتے اور جاگتے ہوئے امام کائنات جیسا حسین و جمیل انسان آج تک نہیں دیکھا واحسن من امین ترکت عینی واجمل امین کلم تلی دن کوئی آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے امام کائنات جیسا خوبصورت آج تک کسی ماں نے جنائی نہیں ہے خلکتا مبرہ من آئی بن اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہے کان کا قد خلکتا کما شا گویا کہ جس طرح نبی چاہتے گئے اللہ بناتا گیا آپ ہر قسم کے داخلی اور خارجی چھوٹے اور بڑے ظاہری اور باطنی عیوب سے نقائص سے پاک ہے مبرہ ہے کوئی عیب نہیں ہے اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک گندا ہے خلیز ہے پلید ہے عقائد بھی باطل نظریات بھی گندے فطرت بھی بری ہے سوچ بھی باطل ہے عزائم بھی گندے ہیں ارادے بھی بھیانک ہیں اور یہ ایسا ملعون شخص ہے کہ قیامت تک امت مسلمان ہی نہیں بلکہ الائکا علیہم لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون پوری دنیا اور کائنات کی لانتیں ہیں تو مرزا غلام احمد پر ہیں اور اس کی ضروریت پر اس کے پیروکاروں پر یہ بات درست ہے کہ نہیں اللہ اکبر امام کائنات امان ریان جن کے متعلق سید غار کے یہ بات ان فرمائی ہے امین ان مصطفیٰ کسوری پنری ہوں کہ یہ تو اللہ کا وہ پیغمبر ہے امین امان افطار ہے مصطفیٰ اللہ کا انتخاب ہے خیری جو اچھائی کی دعوت دینے والا ہے رسوئی بدری چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ ہے زائل لوگ جب یہ چہرہ چمکتا ہے تو بادل چھٹ جایا ہیں اللہ کبھی کبیرہ یہ تو وہ امین امانت دار ہے مصطفیٰ اللہ کا انتخاب ہے یدعو جو اچھائی کی دعوت دینے والا ہے کزو البدری چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ ہے زائل الغمام جب یہ چہرہ چمکتا ہے تو بادل چھٹ جایا کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ تو وہ ہستی ہے جن کے متعلق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے وہ اب یا غمام الیتاما اسمت للارامل اور کس پیغمبر کی بات کرتے ہو جس جیسا آج تک رب نے پیدا ہی نہیں کیا جنا ہی نہیں ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کر کے کہہ دیا میری آخری کتاب ہے یہ آخری کتاب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اور آپ پر نازل فرمائی ہے اے امت محمدیہ کیا ہمیں امام کائنات کی رابری اور رہنمائی کافی نہیں ہے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو آواز بلند کر کے بولو کافی ہے سوا چودہ صدیاں پہلے سیدنا حسان نے کہہ دیا تھا فین الرسول وفین الحق نہ ہمارے اندر اللہ کا رسول ہے ہمارے درمیان حق موجود ہے ہم اسی حق کی اور اسی پیغمبر کی پیروی کریں گے حت الماد حت الماد اللہ اکبر و کبیرا نسرون غیر حدودی جب ہم اس پیغمبر کی تابے اداری کریں گے مرتے دم تک تو اللہ سے ہمارے لیے تائید و مدد ناصل ہوگی اور وہ اتنی مدد آئے گی کہ جس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے حضرات پیروی کے لیے اطاعت کے لیے محبت کے لیے اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے اور آپ دنیا کی اعلی اور فاستی ہیں اور آپ کے ساتھ محبت اللہ اکبر و کبیرہ یہی تو ایمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکونا احبا مم والی بوالا دھی و الناس اجمعین اور یہ اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو دنیا میں بھی قائد ہیں اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے قائد ہے سید ولد آدم سید ولد آدم وبی ہم اللہ اکبر کبیرا میں اولاد آدم کا سردار ہوں میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا سارے انبیاء اور رسول اس کے نیچے ہوں گے قطار اندر قطار ہوں گے اور مجھے اس بات پر کوئی غرور نہیں بلکہ اللہ کی حمد و سنا ہے دنیا میں بھی اماموں کے امام ہیں اور آخرت میں بھی تمام انبیاء کے امام اللہ اکبر و کبیرا حدیث شفاعت کے اندر سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہے اور یہ روایت امام مسلم اپنی صحیح میں اور امام بخاری اصح القتبی باد کتاب اللہ البخاری میں یہ روایت فقیح امت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آئے ہیں پوری دنیا جائے گی انسانیت جائے گی اگلے پچھلے جائیں گے امیر و غریب جائیں گے و شہدا سرہا جائیں گے امام عالی مقام سے پہلے محمد عربی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے ہماری شفاعت کیجئے سفارش کیجئے وہ کہیں گے اس اللہ اس حبو الا محمد میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ اور وہ اور کون ہے کہا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جاؤ ان کے پاس جاؤ سارے لوگ آئیں گے یا تو نا الا محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے چل کر آئیں گے اور آ کے کیا کہیں گے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری سفارش کیجیے اور آپ ہمارے لیے اللہ سے اپیل کیجئے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء والمرسلین شرق شرک و غرب کے شمال و جنوب کے اور شافیوں حملیوں مالکیوں حنفیوں کے علماء و فقہا کا صرف یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا تمام انبیاء کے کی امتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین اور یہی اعلان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ہے ختم نبوت کانفرنس کے اندر ہے یہی اعلان ہم سب کا ہے حضرات سوچنا اس بات پہ ہے کہ آخر یہ انگریزوں کو ضرورت کیا پیش آئی کہ انہوں نے مرزا کو کھڑا کیا اور جس طرح وہ خود عقل کے اندھے ہیں سارے اندوں نے مل جل کر ایک کانے کا انتخاب کیا سارے اندوں نے سارے اندوں نے مل کر کیا کیا ایک کانے کا انتخاب کیا اللہ اکبر کبھی اور جس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گڑ میں اور ڈھیلے میں فرق کیا ہے گڑ کے ساتھ استنجا کرتا تھا ڈھیلا منہ میں ڈال لیتا تھا اس کو کھڑا کیا کیوں کیا محمدیوں سمجھو اس بات کو اور امام کائنات کی وہ روایت اپنے دل و دماغ میں نقش کر لو وہ کیا روایت ہے امام کائنات نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی لی ہم ست اسما میرے پانچ نام ہیں کتنے نام ہیں کتنے نام ہیں یاد کر لو کتنے ہیں آپ نے فرمایا انا محمد سب کہہ دو صلی ہو آخر تک آواز آنی چاہیے صلی اللہ انا محمد ان انا احمد ان الماہی میرے ناموں میں سے ایک نام الماہی بھی ہے کیا مانا الماہی کا اللہ یم اللہ کفرا اللہ نے مجھے کفر کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے کس کے لیے بھیجا ہے کفر کو مٹانے کے لیے انگریز سمجھ گئے تھے اگر امت محمدیہ باقی ہے زندہ ہے تابندہ ہے عزم جہاد انقلاب جہاد جذبہ جہاد شوق شہادت اگر ان کے اندر ہے تو پھر ہمارا وجود دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا وہ اس بات کو سمجھتے تھے وان الماہی اللہ اللہ وان الحاشر اللہ الناس والا قدم وان الذي اللہ سباد نبی میں وہ ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا انہوں نے کہا جہاد کا کلا کما کرو اس بد وقت نے کہا پہلی وہی جو مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ آج کے بعد جہاد ختم ہے مرزا تو مٹے گا تیری نسل مٹے گی اور سن تیری جماعت مٹے گی تیرے نام و نشان مٹیں گے جہاد نہیں مٹے گا کیونکہ امام کائنات نے کہہ دیا الجہاد مازن الہ یوم القیامہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا قادیانی زندہ ہو اور جہاد ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں اللہ اکبر کبیرا آج ہماری ذمہ داری ہے ہم حرمت رسول تحفظ سے رسالت کا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں وہ کرو گے یا نہیں کرو گے کرو گے آدھے تیار ہیں اور آدھے نیم سوئے ہوئے سارے تیار ہو تیار ہو ان شاء اللہ اور صحابہ نے تو نبی کے مویشیوں کا بھی تحفظ کیا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ والی اونٹنیاں بھگا کے عبد الرحمان لے گئے پتا چلا سلمہ بن اکبر کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ بکریوں کے چروائے کو اس نے قتل کیا ہے غلام کو پیٹا ہے اور اپنے لشکر کے ساتھ اونٹلیاں بھگا کے لے گیا ہے نبی کا مال ہو تو تب بھی تحفظ کرنا ہے ناموس ہو تب بھی تحفظ کرنا ہے اور نبی کا جسم و جان ہو تو تب بھی تحفظ کرنا ہے نبی کی شریعت ہو تو تب بھی تحفظ کرنا بگا کے جا رہے سلما بن اکوا جو گھوڑا ادھار مانگ کے لائے تھے نبی کے غلام کو واپس کیا کہا جا کے مدینہ میں اطلاع کراؤ عربی انداز کے مطابق اوپر ٹیلے پر کھڑا ہوا یا سباہ آواز لگائی اب گھوڑا واپس کر دیا اور ان لوگوں کے پیچھے پیدل بھاگ رہے ہیں جو لوگ نبی کی اونٹنیاں بھگا کے لے جا رہے تھے آج نبی کی حرمت کا تحفظ ہم سے نہیں ہو سکتا انہوں نے نبی کے مال کا بھی تحفظ کیا ہے اللہ اکبر و کبیرہ اب یہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کیوں بھاگ رہا ہے سواری کیوں واپس کی ہے یہ ابن اکوا وہ نبی کا صحابی ہے جو شاہ سوار سے بھی زیادہ تیز دوڑا کر پیچھے بھاگ رہا اور کیا کہہ رہے ہیں انبن القوئی انبن اليوم یوم الرسائی اور بھاگنے والوں نبی کا مال چرا کے لے جانے والوں سنو تمہارے پیچھے کوئی عام انسان نہیں ابن اکوا تمہارا پیچھا کر رہا ہے یوم آج میں تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا نبی کا مال کس طرح بھگا کے لے جا رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی عقیدہ ختم نبوت پر شب خون مارے مسلمان تو زندہ رہے یہ بات سمجھ سے باہر ہے مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب ابھی چائے کے دوران بات بتا رہے تھے یہ مسلم آباد ہے یہ مسلم کالونی ہے کیوں جی مولانا اللہ صاحب یہ مسلم کالونی ہے میں نے کہا کچھ قادیانی وادیانی کہا وہ بھی کچھ رہتے ہیں پرانے ہیں قادیانی پرانا ہو یا قادیانی نیا ہو اگلے پچھلے نئے پرانے سارے کافر مولانا اللہ وسایا صاحب میری آپ سے معدبانہ اپیل ہے یا قادیانیوں کو اس آبادی سے نکال دو یا اس کالونی کا نام تبدیل کر دو آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے سب کو منظور ہے قادیانی نکلنے چاہیے یا نہیں اور حکمرانوں سے بھی یہی ہے کہ پاکستان کو قادیانیوں سے پاک کرو جتنی معاشرتی بے راہ روی ہے معاشی خرابیاں ہیں غداریوں کی داستان کھلتی ہیں ملک میں انتشار ہوتا ہے ملک خانہ جنگی کا شکار ہوتا ہے بلوچستان و سرحد کے اندر بم دھماکے ہوتے ہیں ہر فتنے کے پیچھے وہ اعتقادی فتنہ ہے معاشرتی فتنہ ہے اقتصادی فتنہ ہے وہ سیاسی فتنہ ہے وہ عسکری فتنہ ہے ہر فتنے کے پیچھے ہاتھ کن کا ہے مانتے ہو اس بات کو کہ نہیں ان کا ہاتھ ہے اللہ اکبر کبیرہ کہاں نبی کا مال لے کے بھاگ رہے ہو یوم الزائی چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا پھر ہوا کیا کہ وہ لوگ اپنا سامان بھی تیر بھی نیزے بھی پھینک رہے ہیں تاکہ وزن کم ہو اور سواریاں بھگا رہے ہیں وہ سپیڈ تیز کرتے ہیں سلمہ بن اکوا اور اپنی سپیڈ کو بڑھا لیتے ہیں تیر پہ تیر برساتے ہیں زخمی کر ڈالا کئی لوگوں کو مار ڈالا امام کائنات پیچھے سے آگے ملے اللہ اکبر و کبیرہ اور اس غزوے کا ہیرو ابن اکوا کو قرار دیا اور ان کو دو انعام دیے ایک پیادہ کا ایک شاہ سوار کا اور اس سے بڑا انعام کیا دیا کہ جب مدینہ کی جانب مڑ کے جانے لگے کہا اکوا کے بیٹے آ محمد عربی کے پیچھے اس کی سواری پہ سوار ہو جا اور نبی کی شفاعت کے طلبگاروں آج نبی کی ناموس کا عزت و حرمت کا معاملہ ہے اور حکومت بھی سن لے حکومت بھی سن لے اگر گستاخ بے لگام رہیں گے تو ہر گستاخ کا استقبال ہر امتی کی گولی کرے ہر امتی کی گولی کرے کسی بھول میں نہ رہنا اللہ اکبر کبیرا اپنے ساتھ سوار کر کے لے گئے اور جب غزبہ عہد کے اوپر شدید مار کا ہوا خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہ تھے اوپر سے آ کے حملہ کرتے ہیں اور اس حملے میں امام کائنات کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں جوتے خون آلود ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کون ہے جو میں محمد عربی کا دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہو میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اللہ اکبر و سات انصاری اور دو مہاجر کھڑے ہوئے نو صحابہ کا دستہ ہے سینوں پہ تیر برداشت کر رہے ہیں تیر کھا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یکے بعد دیگرے سات شہید ہو گئے دو بچ گئے انصار چل بسے مہاجر میدان میں پھیرے ہوئے ہیں اور سیدنا سعد ہیں جو کمال کے تیر انداز اور نشانہ باز ہیں امام کائنات نے اپنے تیر بھی اٹھا کر ان کے آگے پھیلا دیے اور اللہ اکبر کبیرا اس موقع پر آپ نے دعا کی اللہ عید ہو بروہل کلو اللہ ساتھ کی تو جبریل امین کے ذریعے مرد فرما عالمی مجلس سے ختم نبوت کی قیادت تم آگے بڑھو اللہ کی تائید نازل ہوگی تم آگے بڑھو گے اللہ کی نصرت نازل ہوگی نامو سے رسالت والے آگے بڑھیں گے اللہ کی تائید و مرد نازل ہوگی اور تحریک حرمت رسول تو آپ سب کی خادم ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہا اللہ جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما آپ نے اس کے آگے تیر پھیلا دیے اپنے بھی پھیلا دیے اور سیدنا سعد آگے ہو گئے گئے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے تیر پہ تیر چلا رہے ہیں یہ بھی نہیں ہو رہا کہ کسی کافر کی دائیں آگ کا نشانہ لیا ہو اور نشانہ بائیں پہ جا کے لگا ہو ایسا بھی نہیں تھا نشانے پہ نشانہ فٹ ہو رہا ہے اتنے میں امام کائنات نے ایک ایسا انعام دیا ایسا سرپرائز دیا نبی کے امتیوں کان کھول کے سن لو دل کی کھڑکیوں پر کھول کر سن لو دل و دماغ کی تختیوں پر اس بات کو نوٹ کر لو پوری دنیا کائنات کے لوگ کیا کہتے ہیں سب کی پکار کیا ہے فدا کا ابھی امی نفسی کلو ہندی اے اللہ کے نبی اے اللہ کے حبیب اے اللہ کے پیارے آپ تو وہ ہیں فدا کا ابھی میرا باپ بھی آپ پر میرا زور سے بولو قائدین بھی بولے میرا باپ بھی آپ پر ماں بھی اپنا آپ بھی دنیا جہان بھی قربان مگر یہ موقع حصبۂ عہد کا موقع ہے چند ماہ پہلے مجھے وہاں پہ جانا ہوا ایک نگاہ میں نے عہد پہاڑ پہ ڈالی ایک شہداء عہد پر ڈالی نماز مغرب میں نے مسجد شہدا میں میدان میدان عہد میں ادا کی اور جب کچھ اندھیرا آنے لگا تو میں وہاں چلا گیا اب ایک نگاہ ڈالتا ہوں عہد پر بھی اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اس پہاڑ سے بڑی محبت ہے مدینہ یونیورسٹی میں جب میں بھی پڑھا کرتا تھا تو اپنے کمرے کی بال کونی میں آ کر اس پہاڑ کو دیکھا کرتا تھا کیوں دیکھا کرتا تھا اس لیے کہ امام کائنات نے کہا ہے ہاضا جب یو ہبو نام وربو ہُو یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں میں اس لیے اس کو نگاہیں اٹھا کے دیکھتا تھا کہ اس پہاڑ سے امام کائنات نے محبت محبت کی ہے میں ایک طرف ایک نگاہ ڈال کے پہاڑ کو دیکھتا تھا اور دوسری نگاہ اوت پر ڈالتا تھا قبروں پہ ڈالتا تھا آخر کار میری زبان بول اٹھی کہ اے اوت پہاڑ تیری بلندیوں کے کیا کہنے تیری کے کیا کہنے تیری چڑائیوں کے کیا کہنے مگر جو بساتے جو بلندیاں اللہ نے نبی کے صحابہ کو دی تھی اے پہاڑ تو اس سے بھی نیچے اللہ کے پر کیا ہوا امام کائنات نے کہا ارمی یا سادو ایسا تیر پہ تیر چلاتا چلا جا فدا کا ابھی و امی احساس تجھ پر میں محمد کا باپ بھی قربان ہو میری ماں بھی تجھ پہ قربان ہو یہ احساس کن کو ملتا ہے جو ختم نبوت کے لیے حرمت رسول کے لیے ناموس رسالت کے لیے قدم آگے کو بڑھاتے ہیں اور انہی لوگوں کے لیے امام کائنات کی دعائیں ہیں جب آپ نے کاب بن اشرف کے متعلق کہا تھا من لکاب بن اشرف میری آخری گزارشات ہیں توجہ کیجئے گا آپ نے فرمایا من لکاب بن اشرف کون ہے جو کاب بن اشرف کا کام تمام کر دے محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے ایک سوال کیا اتحب ان اقتلہ امام کائنات کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں کالا نام امام کائنات نے کہا میرے پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ گستاخ رسول کی گردن اڑا دی جائے پسند ہے لشکر تیار ہوا روانہ ہونے لگا امام کائنات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بکی تک گئے چلتے چلتے کیا کہا اپنا خیال رکھنا دفاع کو مضبوط رکھنا ٹارگٹ پہ نگاہ رکھنا اور اس کے بعد کیا بات کہی ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ آئن ہوم اللہ اس لشکر کی جو حرمت مصطفیٰ عقیدہ ختم نبوت کے لیے روانہ ہو رہا ہے اللہ تو اس کی حفاظت فرمانا کا ان تلکو والا اللہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ سفر کو جاری رکھو آپ نے قتل کو پسند بھی کیا ہے اس لشکر کے ساتھ بھی چلے ہیں اس کے حق میں دعا بھی کی ہے اس کو نصیحت بھی فرمائی ہے حضرات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکے اور مدینہ کے اندر معاملات کچھ اور تھے مکی زندگی کچھ اور تھی مدنی زندگی اور تھی مکہ میں بات اور تھی مدینہ میں بات اور تھی جہاں تک معاملہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو مکے میں بھی وہی قانون تھا مدنی زندگی میں بھی وہی قانون اعتبار نہیں ہے تو صحیح روایت تمہارے سامنے رکھتا ہو امام کائنات بیت اللہ میں داخل ہوئے مولانا بیت اللہ میں داخل ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لائے ابو جہل بیٹھا ہے اتبا بھی موجود ہے شہبہ ملعون بھی موجود ہے ولید بھی ہے اون و انصار یار و مددگار سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں امام کائنات بیت اللہ کے اندر آئے حجر اسود کو آ کے گنا چوس پتھر کو بوسا دیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑا پہلے چکر کا آغاز کیا طواف جاری ہے آپ ابو جال اتبا اور شہبہ کے پاس سے گزرے انہوں نے بغلیں بجائی آوازیں کسے اشارے کیے اور ہلڑ بازی کی امام کائنات اپنی فطرت کے مطابق گردن ہوئے ہوئے نگاہیں جھکائے اپنا چکر مکمل کر رہے ہیں دوسرا چکر آپ نے لگایا یہی ہلڑ بازی تھی آپ نے دوسرا چکر بھی مکمل کیا اور تیسرے چکر کا آغاز کیا تیسرا چکر ہے ان کے پاس سے گزرے انہوں نے پھر بک بکا شروع کر دی نہ بیت اللہ کا لحاظ رکھا نہ نبی اللہ کا خیال رکھا نہ کتاب اللہ کا لحاظ رکھا انہوں نے پھر وہی بھکتیاں کسنی شروع کر دی امام کائنات رک گئے امام کائنات رک گئے کس لیے اعلان مکہ کے لیے اعلان مکہ کے لیے وہ اعلان مکہ کیا تھا اللہ اکبر کہا اتسماؤں نا یا معاشرہ قریش قریش کے لوگوں میری بات کو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو اتسما یا يا قریش کسی بھول میں نہ رہنا قریشیو میں محمد کی بات کو توجہ سے سنو آپ نے پہلے ان کو مخاطب کیا متوجہ کیا پھر آپ نے قسم اٹھائی اما بلزی نفس محمد قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میں محمد کی جان ہے لقد جیتکم حکم میں محمد اے تمہیں سوا کرنے آیا ہوں تمہاری اتارنے کے لیے آیا ہوں مکہ کے اندر اعلان ہو رہا تو بات یہ سمجھ آئی کہ گستاخ رسول کی سزا سرتن سے سرتن سے جدا اور اس سزا کا اعلان خود محمد عربی نے کیا ہے مولانا اللہ صاحب الحمد ہمارے ساتھ تھے ہمارے بزرگ ہیں مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب بھی تھے اسی طرح مولانا اسماعیل شجابادی صاحب بھی تھے اور دیگر بھی جب آغاز کیا دو سو پچانوے سی قانون کے اندر یہ تبدیلی کرنا چاہتے تھے ایسا منہ توڑ ان کو جواب دیا گیا ہے کہ اپنے فیصلے واپس لینے پڑے جس طرح وہ فیصلہ واپس لینا پڑا ممتاز قادری کے قتل کا فیصلہ بھی ان کو واپس لینا پڑے گا جن فیصلوں پہ عمل درامد ہونا چاہیے ان پر یہ عمل نہیں کرتے قادیانی کافر ہے کافر بھی ہیں اور مرتد بھی ہیں ان کے پہلے مرتد تھے اور یہ کیا ہے کافر یہ کیا ہے بدل دین لو بات میری نہیں فرمان تاجدار ختم نبوت کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے فرمایا من بدل دین دین ہو فخت لو جو کو بدل لے اس کو قتل کر دو قادیانی نے دین کو بدلا تھا اپنا انداز بھی بدلا تھا اس کی وفاداریاں اللہ کے لیے نہیں تھی نمک حرامیاں اس نے اللہ کی کی ہے نمک حلالیاں انگریزوں کی کی ہے کٹی خانے کے اندر مرا ہے موت کہاں پہ آئی ہے باتھ روم میں کہاں پہ آئی ہے جتنا عقیدہ گندا تھا اللہ نے جگہ بھی ویسے ہی دی اللہ نے جگہ بھی ویسے ہی دی ہے اور ان لوگوں کا اخیر اور انجام حضرات یہی ہے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے وہی ذمہ داری جو سلمہ بن اکوا نے ادا کی تھی وہی ذمہ داری جو سعد نے ادا کی تھی وہی ذمہ داری جو محمد بن مسلمہ نے ادا کی تھی ہماری ذمہ داری وہی ذمہ داری ہے جو اصحاب بدر اصحاب شجر اسرا و مبشرہ ابو بکر و عمر عثمان و علی و زبیر نے ادا کی تھی کیا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو تیار ہو اور اس تلوار کو اٹھانے کے لیے اور قادیانیوں کی سرکوبی کے لیے تیار ہو وہ تلوار آج موجود ہے یعبد اللہ وادہ آج وہ محمدی تلوار موجود ہے قادیانیوں کا ایک ہی علاج ہے اور وہ کیا ہے الجہاد قادیانیوں کا ایک علاج الجہاد یہ تو پڑوس میں آواز نہیں پہنچی ہم نے تو ان کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچا ہے ان کا علاج کیا ہے الجہاد الجہاد انشاءاللہ ان کی سر کو بھی کرنی ہے عالمی مجلس ختم نبوت نے یہ گلدستہ سجا دیا ہے بڑے پیارے مالی ہیں ان کے مولانا اللہ وسایا صاحب مولانا عزیز الرحمان صاحب اور اسی طریقے سے مولانا عزیز صاحب مولانا اسماعیل صاحب دیگر قیادت و قائدین خلیل الرحمان صاحب اور اسی طریقے سے دیگر تمام نے ادھر گلدستہ سجایا ہے اور ادھر گلستہ سجا دیا ہے ادھر گلدستہ ہے اور ادھر کیا ہے تو آپ کیا سارے کے سارے حرمت مصطفیٰ پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو ایسے نہیں کھڑے ہو کے جواب دو تیار ہو نارے سارے کھڑے نہیں ہوئے میں قیادت سے بھی یہی التجا کروں گا کہ ایک دفعہ آپ بھی کھڑے ہو کر اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ قادیانیوں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے ختم نبوت کا پرچم ختم نبوت کا پرچم انشاءاللہ ہم نے لہرانا ہے اور لہراؤ گے ختم نبوت کا پرچم لہراؤ گے حرمت رسول پر حرمت رسول پر حرمت رسول پر عقیدہ ختم نبوت پر عقیدہ ختم نبوت پر جان بھی واخر دعوانا الحمد